جو آمان لائے اور ان کا کام کیے ان پر کچھ گنا ناؤ جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور آمان رکھیں اور ان کا ہے کریں پھر ڈریں اور آمان رکھیں پھر ڈریں اور ان کا رہیں اور اللہ ان کو ہے کو دوست رکھتا ہے